تعالیٰ اس مہینے کو تیس دن کا رکھے ہمارا اعتکاف ایک دن بڑھ جائے گا تراویح ایک دن زیادہ ملے گی تہجد کی نماز ملے گی ہو سکتا ہے کہ آخری تہجد ہماری مقصرت کا سبب ہو جائے ہو سکتا ہے کہ آخری تراوی میں اللہ ہم پر کرم کی نظر فرمائے اس لیے دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کو تیس دن کا رکھے دنیا میں درزیوں کے علاوہ کوئی دعا نہیں کرتا کہ تیس دن کا رمضان ہو ایک ہی طبقہ ہے درزیوں کا کوئی ہوگا اگر آپ لوگوں میں سے تو اس کو تجربہ ہوگا تو بیچارے بہت الہا و خوشو و خضو کے ساتھ دعا مانگتے ہیں اس لیے کہ ان کا کام مکمل نہیں ہوتا تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دن بڑھا دیجیے وہ اپنی دنیا کے لیے مانگتے ہیں ہم اپنے دین کے لیے مانگیں ہم اس لیے مانگیں تاکہ اللہ ایک دن کے روزے کی برکت ہمیں اور عطا کر دے ایک دن تلاوت قرآن کا اور موقع مل جائے گناہوں کو دھلنے اور پاک صاف ہونے کی کے لیے کچھ مہلت اور مل جائے تو انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ تیس دن کا یہ مہینہ ہوگا لیکن انتیس تاریخ کو بھی چاند نظر آ سکتا ہے اس لیے آج سے یہ عرض ہے کہ ہم لوگوں نے اعتکاف میں اللہ کے ذکر قرآن پاک کی تلاوت نماز اور آد و اذکار کا جو اہتمام کیا ہے یہ وقتی چیز نہ ہو اللہ کا ذکر دائمی ہے وقتی چیز نہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دس دن اچھے گزار لیے تو ہماری چھٹی ہو گئی جو شخص استقامت کے ساتھ دین پر نہیں جمتا اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اسے خیر نہیں ملتا اسے یاد رکھیے گا اصل چیز ہے جمنا آقا علیہ سلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کی نگاہ میں وہ عمل ہے جو ہمیشہ کیا جائے چاہے تھوڑا ہو چاہے تھوڑا عمل ہو مگر مسلسل کیا جائے وہ زیادہ پسند ہے اللہ کو اور ایسا عمل کہ ہم نے ایک دن سورہ بقرہ پڑھ لی اور اگلے دن انتینہ بھی نہیں پڑھی یہ ٹھیک نہیں ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے ان کے بارے میں ان کے زمانے میں کسی شخص نے خواب دیکھا خواب میں زیارت ہوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالی ہم سب کو بھی نصیب فرمائے زیارت ہوئی بات چیت ہوئی انہوں نے حضرت علیہ السلام سے پوچھا خواب دیکھنے والے نے کہ اس دور کے علماء میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کون ہے حضرت نے فرمایا سب عالم ہیں سب ہم کو اچھے لگتے ہیں انہوں نے کہا حضرت بڑے ادب کے ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ اچھا آپ کو کون لگتا ہے علماء میں سب سے زیادہ پسند کون تو حضرت نے فرمایا محمد زکریہ سہارنپور والا حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا تو خواب دیکھنے والے کے دل میں بڑی عظمت آئی ہے ان کی تو وہ گئے حضرت کی خدمت میں اور تنہائی کا وقت لے کر حضرت کو خواب سنایا کہ میں نے ایسی ایسی چیز خواب میں دیکھی تو حضرت تو بہت متوازے انسان تھے بہت رونے لگے ان کی چیخیں نکل گئیں بہت روئے پھر فرمایا کہ میں ایسا انسان نہیں ہوں جیسا تم نے دیکھا ہے اس نے اصرار کیا کہ حضرت کوئی بات تو ہوگی جس کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے آپ کے بارے میں اتنا اونچا جملہ کہا ہے اور ویسے بھی حدیث میں یہ بات ہے کہ من رعانی فی المنامی فقد رعانی کہ خواب میں جو مجھ کو دیکھے یعنی حضور علیہ السلام کو وہ مجھ کو ہی دیکھے گا فعن شیطان اللہ یا تمز شیطان میری شکل بنانے پر قادر نہیں شیطان ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان خواب میں آئے اور یہ کہہ دے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہو سکتا اللہ نے اس کی قدرت اسے نہیں دی یہ عجیب بات ہے کہ وہ شیطان کچھ ایسا نور بن کے خواب میں آ سکتا ہے کہ وہ ظاہر کرے کہ میں خدا ہوں کتنے بزرگوں کو اس نے اس طور پر گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ نور بن کے خواب میں آ گیا اور آ کر اس نے کہا کہ میں خدا ہوں جیسے شیخ عبد القادر جی نانی اللہ اللہ بیداری کی حالت میں آ گیا تھا تحجد کے وقت بہت نور ظاہر ہوا حضرت نے دیکھا تو حیران ہو گئے پھر آواز آئی کہ ہم تمہارے خدا ہیں اور عبد القادر تمہاری عبادت سے ہم اتنے خوش ہوئے کہ تم سے نماز معاف کرتے تم سے نماز معاف کرتے مجھ جیسا کوئی کم علم آدمی ہوتا تو ماشاء اللہ اگلے دن سے ساری نمازیں صاف لیکن شیخ عبد القادر جیلانی تو شیخ تھے علم والے تھے حضرت کا ذہن فوراً اس طرف گیا کہ نور تو بہت بڑا نظر آ رہا ہے آواز میں بھی بڑا روح جلال ہے لیکن نماز تو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معاف نہیں ہوئی تو مجھ سے معاف کیے جانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں بس زور سے انہوں نے لاہور پڑھا لاہور والا قوت اللہ بلّہ اب جیسے ہی لاہور انہوں نے پڑھا وہ ساری انوار غائب ہو گئے سارے انوار غائب اور آواز آئی کہ عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا ورنہ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں جا کے میں نے بڑے بڑے اولیا کو پٹک دیا یہ وہ جگہ ہے اب بھی شیخ نے کہا کہ میرے علم نے نہیں بچایا اللہ کے فضل نے بچایا یہ جو دوسرا بار اس نے کیا وہ پہلے بار خطرناک تھا کہ تیرے علم نے تجھ کو بچایا اگر یہی بات ذہن میں آ جاتی کہ ہاں علم نے بچا لیا تو تکبر ہو جاتا اور وہ بھی گمراہی ہو گئی تو جاتے جاتے بھی شیطان اتنی جلدی ہار نہیں مانتا تو اس نے جاتے جاتے بھی تیر چلایا تو وہ وار بھی حضرت نے خالی کر دی کہ اللہ کے فضل سے بچا علم مجھ سے نہیں بچا تو شیطان خواب میں بیداری میں ایسے آ سکتا ہے کہ وہ کہے کہ میں اللہ ہوں عجیب بات ہے یعنی ایسے انوار کے ساتھ آ کر کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ ہوں جس سے انسان کو دھوکہ ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنانے پر قدرت نہیں عجیب بات ہے کہ نہیں یعنی اللہ کا نام لے کے دھوکہ دے سکتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں بنا سکتا عجیب وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہے اللہ ہادی بھی ہے ہدایت دینے والا اور اللہ گمراہ کرنے والا بھی ہے دونوں صفات اللہ کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہادی ہیں دوسری صفت ان میں نہیں ہے صرف ہدایت دینے والے ہیں ہدایت کا راستہ بتانے والے ہیں بس اس لیے ان کی شکل سے تو ہدایت ہی مل سکتی ہے گمراہی کا کوئی سوال نہیں یہ فرق ہے اور اللہ کی صفت حادی بھی ہے مضر بھی ہے قرآن نے کہا یہاں کی وہ یوزل معیشہ قرآن کے ذریعے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا تو خواب میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے تو حضور ہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو حضور کو دیکھا ہے اور حضور نے اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا تو جھوٹ ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے ضرور آپ میں کوئی عمل ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ مقام ملا جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا وہ یہ بات ہے تو آخر میں حضرت مولانا زکریا نے کہا کہ ایک عمل ہے اس نے کہا کہ وہی بتا دیجیے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو حدیث شریف میں ہے نا کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اسی مرتبہ دنو شریف پڑھے گا اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اسی سال کی عبادت کا سامان لکھا جائے گا تو فرمایا کہ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے جب سے میں اس پر عمل کرتا ہوں اور پچاس سال ہو گئے آج تک کبھی اس عمل کا ناغا نہیں ہوں کتنے سال ہوئے پچاس سال یہ ہے استقامت عمل چھوٹا ہے لیکن مسلسل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اثر ظاہر کرنا اور اوراد و اسکار کی پابندی میں تاثیر ہوتی ہے ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ایک دن وظیفہ پڑھتے ہیں تو چار دن نارا کرتے ہیں ایسے اثر نہیں ہوتا تو استقامت بہت اونچی چیز ہے جم جانا جنہیں رحمت اللہ علیہ سڑک سے راستے سے گزر رہے تھے چوراہے پہ دیکھا کہ کسی کو سولی دی گئی ہے پھانسی پہ لٹکا ہوا ہے یعنی پھانسی دی گئی ہے اور ابھی لٹکا ہی ہوا ہے حضرت نے پوچھا یہ کون ہے بتایا گیا کہ بہت مشہور چور ہے اور اس یہ ہر مرتبہ چوری کرتا رہا سزا دی جاتی رہی نہیں آیا یہاں تک کہ جیل میں رکھا جاتا تھا اس کو چوری کی سزا کے لیے اور جب چھوٹتا تھا تو گھر بعد میں جاتا تھا چوری پہلے کرتا تھا یہ اس کی خاص صفت تھی آج جا کے حکومت نے اس کو پھانسی دے دی اور عبرت کے لیے اس کا جسم تین دن تک لٹکا رہے گا تو وہ جسم اس کا لٹکا ہوا تھا حضرت آگے بڑھے اتنا بڑا ولی کامل انسان آگے بڑھے اور جا کر اس کے پیروں کو چوم لیا تو لوگوں نے کہا ان کے مریدوں نے کہ حضرت یہ کوئی ولی کامل نہیں ہے یہ تو چور کامل ہے اس نے تو لوگوں کو ستایا مال چرایا تو حضرت نے فرمایا میں بھی جانتا ہوں لیکن میں نے اس کی استقامت کو چوما ہے کہ برائی میں اس کو اتنی استقامت تھی کہ سزائیں اس کو برائی سے ہٹا نہیں سکی ہم لوگوں کی حالت دیکھو کہ ہم تھوڑی سی پریشانی کے وقت اور آج نماز سب چھوڑ دیتے اور اس کو دیکھو کہ اتنی سزائیں پانے کے باوجود اس نے برا کام نہیں چھوڑا تو استقامت ہے اس کے لیے یہ صفت ہے حضرت خانگی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ دو دوست تھے ایک کو بیڑی سگریٹ کی عادت تھی دوسرا دوست اس کو سمجھاتا تھا مت پیا کرو تو ایک دن عاجز آ گیا وہ مانتا نہیں تھا ایک دن عاجز آ گیا تو سمجھانے والے نے عاجز آ کر کہا کہ آج کے بعد میں تجھ کو کبھی نہیں سمجھاؤں گا آج کے بعد کبھی نہیں سمجھاؤں گا کسی شخص نے اس کی بات سنی تو بڑی خوبصورت بات اس نے کہی کہنے لگا کہ دیکھو وہ اپنی گندی عادت نہیں چھوڑ رہا ہے اور تم سمجھانے کی اچھی عادت کو چھوڑ دو گے یعنی وہ اپنی گندی عادت پر جمع ہوا ہے اور تم اسلام کی جو کوشش کر رہے ہو سمجھانے کی جو کوشش کر رہے ہو وہ تم چھوڑ دو گے تو استقامت بہت اونچی دولت ہے ہم کو جم جانا عید کے بعد ایسی زندگی گزاریں جو رمضان جیسی ہو بزرگوں نے کہا ہے جو رمضان جیسی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عید جیسی موت عطا فرماتا ہے جو رمضان جیسی زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو عید جیسی موت عطا کرتا ہے اس کی موت قابل رشک موت ہوتی ہے اللہ کا نام لیتے ہوئے وہ دنیا سے جاتا ہے شاہ یعقوب مجددی بھوپالی قریب کے دور کے بزرگ گزرے ہیں ان کے ملفوظات مولانا عالمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحبت باہل دل کے نام سے جمع کی اس کے شروع میں حضرت مولانا یعقوب صاحب کے حالات بھی مولانا عالمیہ نے لکھے ہیں جب وہ بیمار ہوئے تھے تو مولانا گئے بھی تھے ان کی عیادت کے لیے بھوپال اور بہت ان سے عقیدت کی معنی کو اور اس زمانے کے اکابرین کو اور واقعی وہ بہت بڑے انسان تھے میں ان کی خانقاہ میں قریب میں گیا ہوں میرا خیال ہے چھ سات پانچ چھ مہینہ پہلے ان کے صاحبزاد حیات ہیں واقعی اللہ والوں کی جگہ ہے اللہ والے لوگ ہیں ان کے آپ اس سے اندازہ کیجئے ان کی عظمت کا جو ان کے صاحبزادے ہیں سعید مجدی ہم لوگ گئے ان کے خانقاہ میں ہمارے حضرت نے کہا ہم لوگ گئے بھوپال تو حضرت نے کہا کہ ہم لوگ کسی سے بھی ملنے اس وقت تک نہیں جائیں گے نہ کسی جلسے میں شریک ہوں گے جب تک کہ پیر صاحب سے مل کے نہ جائیں پیر سعید مجدی نام ہے ان کا ان کے صاحبزادے پیر صاحب سے فون کروایا گیا وقت لینے کے لیے کہ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب حضرت مولانا سجاد صاحب اس گنہ نار کا نام دیا گیا اور ایک آدھ دو اور تھے کہ یہ ملنے آنا چاہتے ہے حضرت کی بھی بڑی عظمت ہے بڑی شان ہے پیر صاحب نے کہا کہ وہ ہمارے بڑوں میں ہیں اور ان کا احسان ان کے خان وادے کا احسان پورے ملک پر ہے ہم حاضر ہوں گے ان کے خدمت میں اللہ والوں کے اخلاق کیسے ہوتے ہم حاضر ہوں گے حضرت نے کہا نہیں ہم حاضر ہوں گے بہت اصرار کر کے ہم لوگ گئے ادھر مطلب سادہ سی خانقاہ ہے ان کے گھر ہی میں کچھ کمرے بنے ہوئے تو ہم لوگ حاضر ہوئے ملاقات ہوئی بالکل دبلے پتلے ہیں بہت عمر ہو گئے تشریف لا کے بیٹھے بڑے واحانہ انداز میں ملے حضرت سے دیکھنے والا منظر تھا جب دونوں بزرگوں کی ملاقات ہوئی اب وہ بٹھا رہے ہیں ٹیک لگا کے بیٹھ جائیے حضرت نے کہا نہیں ہم سامنے بیٹھے ان کو بٹھایا گیا پھر سامنے حضرت بیٹھے مولانا سجاد صاحب بھی دو زانوں بیٹھے میں بھی دو زانوں بیٹھا حضرت ان کے بالکل سامنے بیٹھے اور پھر ایک جملہ کہا حضرت عجیب کہا کہنے لگے اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ انتہائی سنگین ہو چکے ہیں اور اسلام خطرے میں میں صرف اس لیے چل کر آیا ہوں کہ آپ اسلام کی سربلندی کی دعا کریں درخواست لے کے آئے پھر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تھوڑی دیر تک چپ رہے حضرت بھی ایک جملہ کہہ کے چپ ہو گئے ہم لوگوں میں کس کی ضرورت تھی کچھ کہتا حضرت بھی ایک جملہ کہہ کے چپ ہو گئے ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے پھر انہوں نے کہا کہ حضرت آپ سے میں کیا کہوں آپ کے آگے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں لیکن قرآن میں اللہ نے کہا ہے ولیسمین سورو کہ اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا انقبی نزیز اللہ طاقتور ہے زبردست ہے تھوڑی دیر ہم لوگ رہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ پورا خان اللہ والوں کا خانوادہ ہے تو ان کے والد جو تھے نا جب ان کے انتقال کا وقت آیا یہ سنانا تھا انتقال کا وقت آیا تو ان کے ارد گرد جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان سے کہنے لگے اب میری روح نکل رہی ہے بتا رہے کہنے لگے اب میرے پیر سے روح نکل گئی گھٹنے تک آ گئی اب کمر تک آ گئی اب سینے کی طرف روح بڑھ رہی ہے اچھا اب ہم جاتے ہیں اللہ حافظ اب ہم اللہ کے حضور میں جاتے ہیں کلمہ پڑھا اور روح نکل گئی کیسی تیاری بات بتا رہے ہیں میری روح پیر سے نکل گئی اب کمر تک پہنچ گئی ہے اب سینے کی طرف بڑھ رہی ہے اچھا اب ہم جاتے ہیں اللہ حافظ کلمہ پڑھا اور تک کتنی اچھی موت اور جس شخص نے یہ واقعہ لکھا ہے مولانا علیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خود ان کو اللہ نے ایسی موت عطا کی کہ رمضان کے آخری جمعہ کو رمضان کے آخری جمعہ کو نہا دھو کر جمعہ کے دن نہا دھو کر مسجد جانے کے لیے تیار ہوئے ہر سال وہ اعتکاب کرتے تھے ان کی خانقاہ میں جو ان کے گاؤں میں ہیں اس سال بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکے تو جمعہ پڑھنے جا جا رہے تھے جہاں مسجد میں موتف لوگ تھے تکیہ شاہ علم اللہ کی مسجد ہے وہاں جا رہے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے تیار ہوئے اچھا کپڑا پہنا شیروانی پہنی اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بیٹھے ان کا معمول تھا کہ ہر جمعہ کو وہ سور کہ پڑھتے تھے اور روزانہ گیارہ مرتبہ سورہ یاسین پڑھتے تھے جمعہ کو تیرہ مرتبہ پڑھتے تھے معمول تھا تو اس دن انہوں نے سورہ کہب کھولی پڑھنے کے لیے پہلے سورہ کہب پڑھ کے پھر سورہ یاسین پڑھتے عجیب بات ہوئی سورہ کہب کھول کر پڑھنا شروع کیا تھوڑا سا پڑھا اور بند کر دیا پوری مکمل نہیں کی سورہ کہب سورہ یاسین کھول لی اور سورہ یاسین پڑھنے لگے سورہ یاسین شریف پڑھتے پڑھتے ابھی ایک صفحہ پڑھا تھا تبشر ہو بھی مغفرتی ہوں اجرن کریم اس آیت پر پہنچے اس انسان کو اللہ کی مغفرت اور اچھے اجر کی بشارت دے دو یہاں تک پہنچے تھے قرآن ہاتھ میں ہے یہاں تک پہنچے بس ایک طرف جھک گئے لوگ دوڑ کر گئے تو معلوم ہوا کہ روح نکل گئی جمعہ کے دن رمضان کا مہینہ آخری جمعہ آخری اشرا نہا دھو کر پاک صاف ہو کر بالکل تیار ہو کر اللہ کے حضور میں چلے تو اگر رمضان جیسی زندگی گزاریں گے تو عید جیسی موت آئے گی اس کا خیال رکھنا چاہیے روزہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھے اور ایک روزہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے زندگی کی شام تک روزہ رکھے یہ بات بھی حضرت مولانا عالمیہ نے ہی لکھی ہے کہ ایک روزہ یہ ہے کہ آدمی زندگی کی شام تک یعنی موت تک روزے کی نیت کر لے کہ کوئی گناہ میں نہیں کروں گا اور اطاعت کا ہر کام میں کروں گا یہ ہے استقامت تو ارادہ کیجئے کہ اعتکاب سے لوٹنے کے بعد بھی اچھے اعمال پہ جمیں گے انشاءاللہ اور گناہوں سے بچیں گے ارادہ ہے انشاءاللہ اور اس کی کوشش کیجئے کہ ماحول سے جڑے رہیں ماحول سے جڑے رہیں آدمی جب ماحول سے کٹتا ہے تو فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان کے تین بڑے بڑے دشمن ہیں جو اس کو نیکی سے ہٹاتے ہیں دھیان سے سننا اور یاد رکھنا پہلی چیز شیطان ہے شیطان جو انسان کو کاٹتا ہے دوسری چیز نفس ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے اور تیسری چیز ماحول ہے ماحول ماحول کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے برائیوں کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے قدم گناہ کی طرف بڑھ جاتے ہیں شیطان روکتا ہے نیکی سے نفس روکتا ہے اور ماحول روکتا ہے تینوں کی مخالفت کر کے ہم کو نیکی کے راستے پر چلنا شیطان نفس اور ماحول تینوں سے لڑنا ہے اور اطاعت پر جمنا ہے ماحول بھی راستے کی رکاوٹ بنے گا اور شیطان تو ہے ہی اس کام کے لیے بالکل فارغ ہے اس کو کوئی دوسرا کام نہیں سوائے برتا نہیں اور انسان کا نفس تو شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے نفس انسان کا شیطان سے زیادہ خطرناک ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ادبی کا بین جمبئی تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے پہلوؤں کے درمیان ہے یعنی نفس تو ان تینوں دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے اعتکاف سے جانے کے بعد ان تینوں دشمنوں کے خلاف جم کر لڑائی کرنی قرآن نے لڑنے کا حکم دیا ہے قرآن نے کہا انسانوں سے مت لڑو شیطان سے لڑو ان شیطان ادوب تک خزو ہوا دو شیطان دشمن ہے اس کو دشمن بنا کر رکھو ورنہ یہ تم کو روک دے گا روک دے گا تو میری عرض یہ ہے کہ ان تمام رکاوٹوں سے مقابلہ کر کے دین پر جمنا ہے اور ماحول سے اچھے ماحول سے جڑنا ہے تب ان شاء اللہ آپ نے کی پت قائم نہیں دوسری بات انسان کی زندگی سنور جائے گی اس وقت جب کہ اس کی نماز اچھی ہو جائے گی اس کا بہت خیال رکھیے اللہ کبھی موقع دے تو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ نماز درست ہو جانے سے زندگی کس طرح درست ہوتی ہے نماز کو جو شریعت میں اتنی اہمیت ہے وہ یوں ہی نہیں ہے نماز جس کی اچھی ہو گئی اس کی پوری زندگی اچھی ہوتی ایک ایک گناہ سے وہ بچتا ہے اس کے اندر اخلاق آ جاتے ہیں اس کے اندر معاملات کی صفائی آ جاتی ہے عجیب چیز ہے نماز اس لیے نماز خوب سیکھ کر اور خوشی و خضو کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیجیے انشاءاللہ آج نماز کا اجتماعی حلقہ لگے گا سکھانے کا آپ اس علی سے ہم نے کہا ہے وہ آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ اور حلقے میں بھی آپ سیکھ لیں یہاں سے کم از کم ایک بات تو گرہ میں باندھ کر لے جائیے کہ بہترین نماز ہم کو سال کے بارہ مہینے جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنی ہے ان شاء اللہ پورے اہتمام سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کچھ بھی ہو جائے نماز نہ چھوٹے اور اچھی نماز سرسری نماز نہیں بوجھ اتارنے والی نماز نہیں کہ بس اذان ہو گئی تو چلو پڑھ لیں گے ہر گز ہر ہر بہت گندی عادت ہے نماز تو دل لگا کر پڑھنے والی پڑھی جانے والی چیز ہے تو نماز سیکھ کر جائیے اور ارادہ لے کے جائیے کہ اہتمام کریں گے ان تیسری بات مجھے بیت کے سلسلے میں کہنی ہے یہ جو بیت ہے یعنی توبہ کرنا اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور آئندہ کے لیے اللہ سے اطاعت کا وعدہ کرنا یہ بیت کوئی بے اصل چیز نہیں ہے ادھر بہت سالوں سے بیت کے یہ نظام اجنبی ہو گئے اس لیے لوگوں کو لگتا ہے یہ کوئی نئی چیز ہے حالانکہ بیت کوئی نئی چیز نہیں ہے بعض لوگ تو اتنا ظلم کرتے ہیں کہ کہہ دیتے ہیں کہ بیت ثابت ہی نہیں ہے حالانکہ قرآن پاک کی سورہ ممتحنہ میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ پیغمبر جب مومن عورتیں آپ کے پاس مرید ہونے کے لیے آئیں اور بتایا گیا کہ کن کن باتوں پر بیت ہونے کے لیے آئیں یہ بیت کرنے کے لیے آئیں کہ ہم شرک نہیں کریں گے چوری نہیں کریں گے بدکاری نہیں کریں گے ہم اولاد کو قتل نہیں کریں گے ہم اچھی اور بھری باتوں میں پیغمبر کی نافرمانی نہیں کریں گے اگر ان باتوں پر بیعت کرنے کے لیے مومن عورتیں آئیں فبا یہ تو ان کی بیعت قبول کر لیا کیجیے بیعت فرمائیے ان کو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے جو آدمی بیعت کو نہیں مانتا وہ اس آیت کا انکار کرتا ہے جو بے اصل کہتا ہے بیعت کو وہ قرآن پاک کی اس آیت کا انکار کرنے والا ہے اس لیے کہ اس میں صاف الفاظ ہیں کوئی ابہام نہیں ہے کوئی مبہم بات نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بالکل عام چیز تھی صحابہ آتے تھے دو دو چار چار بھی بیس پچیس بھی ایک اکیلا صحابی بھی حضور اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیت فرماتے تھے اور فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر بیٹھ کر حدیث میں ہے سفا پہاڑی پر بیٹھ کر ایک وقت میں چھبیس ہزار صحابہ کو بیت کرنا تھا ایک وقت میں چھبیس ہزار صحابہ اتنا بڑا مجمع تھا کہ آواز پہنچانے کے لیے مکبر کھڑے کیے گئے تھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ کہتے تھے دوسرے لوگ اس کو دہراتے تھے پھر وہ آواز سن کر لوگ دہراتے تھے جیسے بیت کے الفاظ کہلوائے جاتے ہیں نا ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت کے الفاظ فرماتے تھے پھر بلند آواز والے کہتے تھے پھر پورا مجمع دہراتا تھا ایک وقت میں چھبیس ہزار صحابہ کو حضور نے بیت فرمائی حدیثوں میں کتنی حدیثیں ہیں جو حضور کی بیت کی تفصیلات پر ہیں یعنی کیسے بیت کرتے تھے یہ جو ہم امامہ پکڑا کر کپڑا پکڑا کر بیت کرتے ہیں یہ بھی حضور کی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ لوگ بیت ہونے آتے تھے تو کوئی کپڑا پکڑا دیتے تھے خود بھی پکڑ لیتے تھے اور الفاظ کہلواتے تھے عورتوں کو بیٹھ کرتے تھے تو کوئی بڑا برتن پانی کا لایا جاتا تھا عورتیں پردے کے پیچھے بیٹھ جاتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھ جاتے تھے اور برتن میں پانی ڈال دیا جاتا تھا اس برتن کے پانی میں عورتیں ہاتھ ڈال دیتی تھیں اور حضور بھی ہاتھ ڈالتے تھے اور اس کے بعد بیٹھ کے الفاظ کہلواتے تھے کبھی آپ نے کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیت نہیں فرمائی یہ جو آج کل سب کرتے ہیں جاہل پیر لوگ ماشاء اللہ پہچاننے کے لیے یاد ہے نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کی مخالفت ہے شریعت کی خلاف ورزی ہے حضور نے بیت فرمایا عورتوں کو لیکن پردے کے پیچھے بیٹھا کے بیت فرمایا اسی طرح ان کو ذکر کی تعلیم دی تو بیت کوئی بے اصل چیز نہیں ہے اور بیت اپنی اصلاح کی طرف پہلا قدم ہے اس کے بعد انسان اپنے مرشد سے پوچھ پوچھ کر اپنا علاج کرتا ہے میرے اندر غصے کی عادت ہے حسد ہے اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ صرف بیت مت ہونا جو بیت ہونے والے ہیں نا نصیحت کرتا ہوں صرف بیت مت ہونا اس ارادے سے بیت ہوئی ہے کہ میں اپنی اصلاح کراؤں گا اپنے مرشد سے رابطے میں رہوں گا ان کے ساتھ کچھ وقت گزار کے کچھ سیکھوں گا نیک بننے کی کوشش کروں گا صرف اوراد وظائف پڑھنے سے بھی اصلاح نہیں ہوتی یاد رکھنا ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت ذکر کرتے ہیں تو اصلاح ہو جائے گی نہیں اپنے مرشد کو بتانا ہوگا کہ میرے اندر یہ خرابی ہے آپ علاج بتائیے میں عمل کروں گا اللہ مجھ کو شفا دے گا تو آپ سب لوگ جو بیت ہو رہے ہیں جو پہلے سے مجھ سے بیت ہیں وہ اس کا اہتمام کریں مجلسوں میں آئیں تعلق رکھیں جو ذکر بتایا جائے اس پر عمل کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ جن لوگوں کو بیٹھ ہونا ہے وہ قبلہ رخ بیٹھ جائیں اور دو زانوں بیٹھ جائیں اور امامہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیں جن لوگوں کو بیٹھ ہونا ہے وہ پہلی سب میں آ جائیں آپ لوگ ذرا سے پیچھے ہو جائیں جو بیچ ہو چکے ہیں یا بھی نہیں بیت ہونا ہے پیچھے ہو جائیں جن موتقفین کو آرام کرنا ہے یا اپنے انفرادی اعمال میں مشغول ہونا ہے وہ جا سکتے ہیں چھٹی ہوگی ان کی سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ وہاں ابھی مکمل نہیں ہوئی نا سب پیچھے کیوں لے جا رہے سب وہاں مکمل کروائیے نا وہاں سے وہ دونوں تینوں لوگوں کو ہٹائیں گے آپ لوگ ذرا پیچھے ہوئیے ادھر ملی حمید الرحمان صاحب آپ بھی ادھر ہو جائیے بیٹھ جائیے اس کو دونوں ہاتھوں سے یوں پکڑ لینا اب جو الفاظ میں کہوں میرے کہہ لینے کے بعد ان الفاظ کو دہرانا ہے جو میں کہوں میرے کہہ لینے کے بعد بلند آواز میں ان الفاظ کو دہرانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ کے دن پر ہر اس چیز پر جس کا حکم اللہ نے اور اللہ کے پاک رسول نے دیا ہے توبہ کرتا ہوں میں کفر سے شرک سے بدعت سے بد نگاہی سے بد زبانی سے بد گمانی سے ہر برائی سے اقرار کرتا ہوں میں نماز پڑھوں گا روزے رکھوں گا اللہ موقع دے گا حج کروں گا اللہ مال دے گا زکات دوں گا جھوٹ نہ بولوں گا چوری نہ کروں گا کسی کا حق نہ ماروں گا توبہ کی میں نے سب گناہوں سے توبہ کی میں نے سب گناہوں سے توبہ کی میں نے سب گناہوں سے مریض ہوا میں حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر خاندان قادریہ میں خاندان نقش بندیہ میں خاندان چیشتیہ چیشتی خاندان سہر وردیا نے اے اللہ ان خاندانوں کی برکت سے ہماری توبہ قبول فرما ہمیں سیدھے راستے پر چلا ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما بس چھوڑ دیجیے دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ اس بیت کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس توبہ پر ہمیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان بیت ہونے والوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا کی سعادت دے برکت دے رحمت دے آفیت والی زندگی دے اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے بچائے ہر دکھ سے بچائے اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے بچائے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی الجھنوں سے بچائے تنگی سے بچائے کاروباری پریشانی سے بچائے اللہ تعالیٰ مالی دشواری سے بچائے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی خوش رکھے آخرت میں بھی خوش رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی صفات دے اچھی عادات دے اچھے دن اچھی رات دے اللہ تعالیٰ اچھے دوست اور ساتھی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں مدد کرنے والے عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے آخرت میں بھی کامیاب فرمائے قبر کی آزاد سے بچائے دوزخ کی آگ سے بچائے قیامت کی ذلت سے بچائے اللہ تعالیٰ اپنے غصے سے حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے نجات کا ذریعہ بنائے ہدایت کا ذریعہ بنائے اس اعتقاد کو ہماری زندگی کی تبدیلی کا سبب بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ عطا فرمائے ذکر کرنے والا بنائے شکر کرنے والا بنائے اچھے اخلاق برتنے والا بنائے اچھا برتاؤ کرنے والا بنائے ہمیں ہمارے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں خوشحالی دے آفیت دے اللہ تعالیٰ نجات اور ہدایت دے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو صحت دے ہمارے بھائیوں بہنوں میں ہمارے گھر کے لوگوں میں جو دین سے دور ہو اللہ تعالیٰ انہیں دین سے قریب کر دے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی نعمت دے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی محنت دے اللہ تعالیٰ اگر قیامت کے دن ایسا ہو کہ ہمارے خاندان کے کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہو اور کچھ لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو تو اللہ وہ کیسا حسرت بھرا منظر ہوگا کہ کچھ لوگ جہنم کی طرف دھکے لے جا رہے ہیں وہ مل مل کر اپنے جنتی گھر والوں کو دیکھتے ہیں جنت والے جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں مگر اپنے رشتے دار جہنمیوں کو دیکھ رہے ہیں اللہ اللہ اپنے فضل سے ایسے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرما ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما ہمیں ہمارے خاندان سمیت جنت میں داخل فرما اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما ہر گناہ سے نفرت عطا فرما نفرت عطا فرما اطاعت کا شوق عطا فرما اللہ عبادت کا ذوق عطا فرما اللہ تعالی ہمیں قابل رشک موت عطا فرما اللہ والوں جیسی موت عطا فرما اللہ تعالیٰ آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما اللہ ہم نے سنا ہے کہ زندگی کی برائیاں اور برے اعمال آخری وقت میں ایمان کے چھن جانے کا سبب بنتے ہیں اللہ اس انسان سے زیادہ محروم اور بدبخت کون ہوگا جس کو دنیا مسلمان سمجھتی رہی اور مرتے دم اس سے کلمہ چھین دیا گیا اور کافروں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیا گیا خدا ایسے برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرما ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرما حفاظت فرما گھر والوں کی حفاظت فرما اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے نجات اور مغفرت کا پروانہ عنایت فرما نجات اور مغفرت کا پروانہ عنایت فرما اللہ وہ انسان بہت ہی حالات اور برباد ہونے والا ہے جس کو رمضان ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے اللہ یہ رمضان بس ختم ہو رہا ہے نہیں معلوم کہ ہم میں سے کس کی مغفرت ہوئی اور کس کی مغفرت کو معلق کر دیا گیا پیارے اللہ پیارے اللہ اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی ہو تو بس اسی وقت مغفرت فرما اسی وقت مغفرت فرما اب تک اگر مغفرت نہ ہو سکی ہو تو اللہ اسی وقت مغفرت فرما اللہ احتساب میں آئے تھے کہ کچھ کما کر لے کر جائیں گے نیکیاں جمع کر کے لے کر جائیں گے مگر اللہ احتساب کا وقت بھی غفلت کی نظر ہو گیا اللہ جیسی عبادت کرنی تھی ویسی نہیں کر سکے اللہ آپ کے گھر کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا اللہ آپ نے آپ نے اچھے میزبان ہونے کا حق ادا کر دیا مگر ہم نے اچھا مہمان بن کر نہ دکھایا پیارے اللہ اپنے گھر کے گندے مہمانوں کو بھی رخصت ہوتے وقت کا تحفہ آتا فرما رحمت کا تحفہ آتا فرما نجات کا تحفہ آتا فرما اسی وقت ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما ہمیں نجات و مغفرت عطا فرما ہماری دعاؤں کو سن لے اور قبول فرما لے سبحان ربدی رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بھائی جو لوگ بیٹھ ہوئے ہیں وہ ذکر سیکھ لیں ذکر کی تلقین میں کر رہا ہوں دھیان سے سنیں چار چیزیں ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی ہیں پہلی چیز تصویر فاطمہ یعنی تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد اور چونتیس دفعہ اللہ اکبر یہ تصبیح فاطمہ ہے آقا علیہ السلام نے اپنی محبوب بیٹی حضرت فاطمہ کو یہ سکھایا تھا اسی لیے اس کا نام تصویر فاطمہ ہے اسے ہر فرض نماز کے بعد ضرور پڑھیں اور دس مرتبہ استغفار تسبیح فاطمہ کے بعد دس مرتبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل و اور سرسری مت پڑھیے صرف دس مرتبہ پڑھنا ہے مگر سرسری مت پڑھیے اس طور پر پڑھیے کہ جیسے آپ اللہ کے سامنے حاضر ہیں اور اللہ سے اپنی زندگی کے غلطیوں کی معافی مانگ رہے ہیں کوئی انسان کسی کوئی بیٹا اپنے باپ سے کہ سامنے کوئی غلطی کر بیٹھے پھر معافی مانگنے جائیں تو کتنی آجزی سے ان کے پیر پکڑ لے گا کہے گا ابو معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے آئندہ مجھ سے غلطی نہیں ہوگی تو اللہ کو بھی ہم اللہ کے آگے بھی اسی طرح استغفار کرنا چاہیے سرسری مت پڑھیے خوب جی لگا کے کہیے استغفر اللہ ربی من کل و اچو الی اللہ اللہ بہت بڑا گنہگار ہوں معافی مانگنے آیا ہوں توبہ قبول کر لیجئے مغفرت فرما دیجئے یہ مفہوم ذہن میں رہے اور استغفار کے الفاظ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و یا جو بھی استغفار یاد ہو پڑھ سکتے ہیں شریف دس مرتبہ اس کو بھی جی لگا کر پڑھنا ہے حضور پاک علیہ السلاۃ والسلام کی قربانیاں ان کی خدمات ان کی مشقتیں ان کے احسانات یاد کر کے پھر شریف پڑھیں سوچیں کہ انہوں نے کتنا ہمارے لیے مشقت جھیلی ہے کتنی تکلیف اٹھائی ہے ہم ان کو کچھ نہیں دے سکتے بس اللہ سے درخواست کر سکتے ہیں کہ پیارے اللہ تو اپنی شان کے مطابق ہمارے آقا پر رحمتوں کی بارش برسا یہ ہے مفہوم درو شریف کا یہ مفہوم ذہن میں رہے اور درو شریف پڑھیں درو شریف وہ پڑھنا ہے جو ہمارے سلسلے میں پڑھا جاتا ہے یعنی اللہ مسل علیہ سیدنا محمد وہ عطرت ہی بے عدد کل معلوم ہے یہ شریف نہ یاد ہو یاد کر لیجیے چوتھی چیز آیت الکرسی بسم اللہ کے ساتھ خالدون تک ایک ایک آیت ہم لوگ پڑھتے ہیں آیت الکرسی علی العظیم تک لیکن علی العظیم کے بعد دو آیتیں اور پڑھنی ہیں جہاں تک رکو ہیں وہاں تک خالدون تک یہ بہت ہی عظمت والی آیت ہے اس کا بہت خاص اثر ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ کی کیسی شان رحمت بیان کی فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں یعنی وہ مرے گا اور سیدھا جنت میں جائے گا اس لیے یہ عمل چھوٹا ہے مگر معمولی نہیں مختصر ہے مگر بہت اونچا ہے اس لیے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں اور بڑی فضیلت اس کی بتائی گئی چار بات ہوئی تصویر فاطمہ ایک بات دس بار استغفار دس بار درو شریف ایک بار آئے تل کرسی بسم اللہ کے ساتھ خالدون تک اس کے علاوہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں کوئی دن ایسا نہ جائے جس میں ہم نے اللہ کی پاک کتاب کی تلاوت نہ کی ہو ہم اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں روز بیوی بچوں سے بات کرتے ہیں کئی کئی گھنٹے گفتگو میں گزر جاتے ہیں ان سے بات ان سے بات لیکن اللہ سے بات کرنے کی فرصت ہم کو نہیں ملتی قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے اللہ سے بات کرنا اللہ سے بات نہیں کرتے اور سب سے بات کرتے ہیں یہ بہت بڑی محرومی ہے اس لیے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہو روز دلا ناغا جو شخص اللہ کا پاک کلام روز پڑھتا ہے انشاءاللہ اللہ اس کی ضرور بخشش ہوگی قرآن اس کی سفارش کرے گا ایک بزرگ تھے پرانے دور میں بے پڑھے لکھے تھے اللہ نے اپنی محبت معرفت تو دی مگر بے پڑھے لکھے تھے ان پڑھ تو روزانہ قرآن مجید لے کر بیٹھ جاتے تھے پڑھنا تو نہیں آتا تھا بس اس کے سطر پہ انگلی پھیرتے جاتے تھے اور کہتے تھے جو لکھا ہے سب سچ ہے جو لکھا ہے سب سچ ہے انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کے بارے میں خواب دیکھا کہ اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کو معاف فرما دیا صرف اتنا عمل کہ روز قرآن لے کر بیٹھتے تھے اور سطر پہ انگلی پھیرتے تھے کہتے تھے جو لکھا ہے سب سچ ہے اللہ جب اتنے پہ معاف کر رہا ہے تو جو آدمی اللہ کے پاک کلام کو روز محبت سے پڑھے گا عظمت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کیوں نہ فرمائیں گے اس لیے روز قرآن پڑھیے قرآن پاک روز تلاوت کیجیے تیسری چیز بزرگوں کا نام ہے شجرا ہے ہمارا جو سلسلہ ہے اوپر تک بڑے بڑے بزرگان دین ہیں ہم کو تو شرم آتی ہے کہ ایسے بڑے بڑے اکابرین کے سلسلے میں ہم ہم لوگ ہیں اور ان سے نسبت ہے اور اچھی زندگی نہیں کیسے لوگ ہیں شیخ عبد القادر دینانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجد الفسانی کس درجے کے لوگ تھے حضرت مجد رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے ان کی سوانح میں یہ بات ہے کہ زندگی میں کبھی تہجد کی نماز کے لیے میں خود سے نہیں اٹھا ہمیشہ تہجد کے وقت اللہ کی طرف سے در و دیوار سے ذکر کی آواز آتی ہے جس کی وجہ سے میں تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہوں یہ انتظام ان کے لیے کیا گیا اور فرمایا کہ ایک دن اس وقت سے پہلے جب وہ آواز آتی تھی اس سے پہلے میں جاگ گیا سوچا کہ اب اٹھ کر نماز پڑھ لوں پھر سوچا کہ نہیں اللہ پاک جس وقت مجھ کو جگاتے ہیں اسی وقت اٹھو گے اللہ پاک جب بلاتے ہیں جب جاؤں گا کیسے لوگ تھے کیا شان تھی ان کی کیا مقام تھا ان کا اللہ اکبر ان لوگوں کی روحانی اولاد میں ہم داخل ہوئے ان کے سلسلے میں ہم ہیں تو ہم ہفتے میں ایک دفعہ ان کے نام پڑھ کر چاروں کل تین تین مرتبہ پڑھ کر ان کو بخش دیں اس سے ان کی توجہ ملے گی اور اللہ کا کرم نازل ہوگا جمعہ کے دن مغرب کے بعد شجرہ پڑھنے بھی میں دوں گا انشاءاللہ شجرا ایک دفعہ پڑھنا ہے چاروں کل تین تین دفعہ پڑھنا یاد رہے گا انشاءاللہ یہ پہلا سبق ہے اس کے آگے جب آپ پابندی کریں گے ملتے جلتے رہیں گے تو میں انشاءاللہ اگلے سبق کی تعلیم دوں گا اللہ پاک آپ سب لوگوں کی بیعت کو قبول کروا ایک طرف سے آ کے مسافہ بھی کر لیں اور شجرا لے لیں ادھر سے آئیں ایک نمبر سے آتے جائیں ملنے ترتیب سے آتے جائیں ادھر سے آ جائیں السلام علیکم کہہ کے پھر مسافہ کریں تم بھی بیٹھ ہوئے ارے زور بیٹھ ابھی ہم تو بہت پہلے سے بیچ نام لکھا احتکاف نہیں ہوتا پابندی کرو بھائی ادھر نام لکھوا دیں اور نمبر بھی تاکہ سہولت ہو رابطے ضرور بیٹھ ہوئے نہیں دیکھ تو یہاں آگے کیوں نہیں آئے اچھا چلو تم میں چلو نہیں اس کے بغیر بھی ہوگا دیکھ کے پڑھ لیا کہ جیب میں اگر رکھ لیا ہاں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں خیریت ہے کس کو اچھا کیوں پہلے نہیں لیا دیر ہو گئی اچھا چلو ہو جائے میں چلو وہ آپ مجلس میں پڑھے تھے جی صبح شام پڑھنے کے لیے ہاں ہاں تو وہ کاغذ لیے نہیں میں نے تو لکھ کے دے دیے سمیر دیکھو حجرے میں نا وہ کاغذ زراعت کیا ہوا رکھا ہے شہزاد سے بول کے لاؤ بولنا وہ سبحان البدی البد والی دعا خیریت ہے رابطے میں رہنا نا آپ کا نمبر نا مجھ کو الگ سے لکھا دینا جی۔ ابھی میں بیٹھوں گا نا حجرے میں تو آ کے لکھا لکھاتے رابطے میں کیسے مزاج ہیں طبیعت کیسی ہے بہت خوشی ہے آپ بھی بہت خوشی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو تادیر سلامت رکھے اچھا ختم ہو جائے گا ہاں, ہاں، خانپن میں رہتا ہوں ہاں مسجد ہدایت الاسلام میں جی۔ آپ رابطے کا نمبر لکھا دیجیے اور میرا نمبر لے لیجیے تاکہ محفوظ ہو جائے آپ کا نمبر تو جب آپ فون کریں گے یا خانقاہ میں یا جہاں میں رہوں گا بتا دوں گا کہ میں ہوں آ جائیے گا ضرور ملاقات گا آپ بیچ ہوئے اچھا ٹھیک ٹھیک ہے آپ بالکل آئیں بالکل میں ابھی بتا دیتا ہوں دکھا دیجیے موبائل نمبر ان کا میرے موبائل میں دوسری چیزیں میرے موبائل میں بھی محسوس کرتے ہیں مجھے کچھ فون کرنے میں اٹھا نہیں پاتا تو نام کے ساتھ محسوس کرتا ہوں اور بتا بھی دینا نام ان کے نا تو میں جامع ہوتا ہوں